تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر آدمی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن ایک مرتبہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اسلام پہلے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یعنی حالت کفر کے اندر جتنے بھی گناہ کیے تھے وہ اسلام لانے کی وجہ سے اسلام ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور دوسری نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے جی دوستو ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اربوں خربوں نعمت عطا فرمائی ہے اتنی ساری نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا قرآن کریم کے اندر یہاں تک کہہ دیا تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہ زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہ کان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں یہ آنکھیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہ دل و دماغ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی احسان نہیں چلایا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے اچھے سے اچھے مکانات دیے سواری کے لیے اچھی سے اچھی گاڑی دی لیکن اس کے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی احسان نہیں جتایا تو بہرحال اور ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک البتہ ایک ایسی نعمت بھی ہے کہ دینے والے کو بھی مزہ آ گیا اور قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو عزیز دوستو یہ دو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہے کہ جن کا کوئی نعم البدل ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شفیق اور مہربان تھے اس کی مثال ہمارے بزرگان دین یوں فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی ایک عورت کو اپنے بچے کے ساتھ خصوصی محبت ہوتی ہے جب ایک بچہ روتا ہے تو ماں اس بچے کے ساتھ کس طرح محبت کرتی ہے ماں کا محبت کرنے کا ایک عظیم انداز ہوتا ہے فرمایا کہ جب ایک جگہ کے اوپر کچھ مرد حضرات جمع ہو جائے اور اس کے سامنے جب چھوٹا سا بچہ روتا ہے تو وہ اتنے اتنے جلدی سے وہ بچے کی طرح متوجہ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک عورت اس بچے کی طرح متوجہ ہوتی ہے اور کسی جگہ کے اوپر کچھ عورتیں جمع ہو جائے اور اس کے سامنے اگر کوئی چھوٹا سا بچہ روتا ہے تو وہ فوراً دور پڑتی ہے کہ میں معلوم کا کروں کہ آخر وہ بچہ کی رو کیوں رہا ہے تو فرمایا کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے تھے بہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول جانا امت کے لیے رحمت بنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سو جانا بھی امت کے لیے ایک رحمت بنا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر یا عصر کی چار رکعت نماز کی نیت باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کے اوپر سلام پھیر دیا میرے بھائیوں عزیز دوستوں اللہ نبی صحابہ کلام کا ادب اور احترام دیکھے کہ صحابہ نے شور نہیں مچایا کہ یہ کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو ہی رکعت پر دو ہی رکعت پڑھائی بلکہ صحابہ کلام کا ادب اور احترام دیکھے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم سے عرض کیا کیا کہ اے اللہ اللہ کے کے رسول صلی آج بعد اس نماز کی دو رکعت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ نئی نئی چار ہی رکعت ہے تو پھر صحابہ نے ادب اور احترام کے ساتھ فرمایا کہ اے میرے صحابہ جس نماز کی چار ہی ہے تو صحابہ نے عرض کیا تو اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوسری رکعت کے اوپر سلام دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں بھلا ہوا نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلا دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بلا دیا تاکہ امت کو سجدہ سہور کا مسئلہ معلوم ہو جائے حدیث دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول جانا بھی امت کے لیے ایک رحمت بنا اسی طرح ایک مرتبہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رات کا اندھیرا ہو گیا سارے صحابہ تھکے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال تم رات کو پہرا لینا اور صبح کو فجر کی نماز کے لیے سب کو جگہ دینا چنانچہ سارے صحابہ آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیرا دینا شروع کر دیا رات تک اُس حصہ گزر جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کے اوپر دیکھ لگایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا عزیز دوستو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی جب سورج کی شعاؤں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو کوسا لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم بھی سو گئے اور ہمیں بھی نہ جگایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط فرما دیا جس پر وردگار نے آپ پر نیند کو تاری کر دیا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بھی نیند کو مسلط فرما دیا اسی پروردگار نے مجھ پر بھی نیند تاری فرما دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے صلاح دیا کہ تاکہ ہماری نماز قضا ہو جائے اور امت کو قضا نمازوں کا مسئلہ معلوم ہو جائے تو عزیز دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نبی کا سو جانا امت کے لیے رحمت بنا تو اس نبی کا جاگنا تو اس امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی اندازہ لگائیے کہ جس نبی کا اس امت کے لیے بھول جانا بھی رحمت بنا یہاں تک کہ سو جانا بھی امت بنا رحمت بنا تو اندازہ لگائیے کہ اس نبی کا جاگنے کے حالت کے اندر اس امت کے لیے کتنی بڑی رحمت کا سبب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا یہاں تک کہ نے بھی حصہ پایا پہلے زمانے کے اندر دنیا کو یہ پتا نہیں تھا کہ ماں کا مقام کیا ہے تو اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں تمہارے جنت تمہاری یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچے بدلے کے اندر ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے والدین کو بھی حصہ ملا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بیٹیوں کو بھی حصہ ملا آپ کو معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اگر کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو ان کے چہروں کے اوپر سیاہی آ جاتی تھی اور لوگ پسند نہیں کرتے تھے لیکن قربان چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری برائیوں کو روک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے آدمی کے یہاں دو بیٹیاں ہو یہاں تک کہ اس نے اچھی یہاں تک کہ وہ اس کی اچھی طرح تربیت کرے اور آگے فرمایا کہ اگر وہ اس کی شادی بھی کرا لے تو فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جیسے کہ یہ ہاتھ کی ڈونگ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے عزیز دوستو اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بچیوں نے بھی حصہ پایا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے جو مزدوروں نے بھی حصہ پایا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی کے اندر گھتے پڑے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھوں کے اندر یہ کیا ہو گیا تو اس صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ سے کمائی کرتا ہوں میں ہاتھ سے مزدوری کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر دے دو چنانچہ اس صحابی نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے محنت کرنے والے ہاتھ سے مزدوری کرنے والے اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں تو بہرحال عزیز دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے تو مزدوروں نے بھی حصہ پایا اسی طرح جانوروں نے بھی حصہ پایا کہ پہلے زمانے کے اندر جب کبھی بھی بارش رک جاتی تھی تو لوگ ایک جانور کو لاتے تھے اور جانور کی دون کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دیتے تھے پھر اس کو جلانا شروع کر دیتے تھے یہاں تک کہ وہ جلتا ہوا اس جانور کی دون کو جلنے لگتی تھی تو وہ جانور جلنے کی وجہ سے تڑپنے لگتا تھا تو یہ لوگ ہنستے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی بارش ہوگی لیکن قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کے اوپر کہ آپ صلی اللہ تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کو ختم فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اپنے گھر کے اوپر جانور پالتا ہے وہ اس کے دانہ پانی کا بھی خیال کیا کرے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی سے تو جانوروں نے بھی حصہ پایا یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی حصہ پایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل کیا تم نے بھی میری رحمت سے حصہ پایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میں نے بھی آپ کی رحمت سے حصہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل وہ کیسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے شیطان کا برا انجام دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز تک اس آیت کا تذکرہ فرمایا کہ انہو لقول رسول کریم تو مجھے ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا انجام بھی اچھا فرمائیں گے تو لہذا آپ کی رحمت للعالمینی سے تو فرشتوں نے بھی حصہ پایا عزیز دوستو اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کن کن لوگوں نے حصہ پایا تو فرمایا کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے تو یتیموں نے بھی حصہ پایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ یتیموں کو کوئی پرسان حال نہیں تھا یتیموں کا کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ یتیموں کا حق بھی لے لیا کرتے تھے لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے ان کو بھی اس برائیوں کو ختم فرمایا بڑی مشہور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع کے اوپر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلی سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں اور نئے نئے کپڑے پہنے پہنے ہوئے ہوئے ہیں ہیں ہیں عید کی خوشی کے کے اندر اندر بچے نے اچھے اچھے کپڑے اور وہ گلی کھیل رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو سلام کیا تو ان بچوں نے جواب بھی دیا اس کے بعد ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے بڑا گمگین بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے تو کیوں اداس بیٹھا ہوا ہے تیرے چہرے کے اوپر گمگینی کس بات کی ہے تو اس بچے نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ کا یتیم بچہ ہوں میرے والد کا میرے سر میرے سر کے اوپر میرے والد میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اس لیے میں یتیم ہو چکا ہوں اگر میرے باپ میرا باپ زندہ ہوتا تو میرے لیے اچھے اچھے کپڑے خرید کر لاتا اور میری امی مجھے نہلا کر وہ کپڑے پہنا دی لیکن آج میرا باپ نہیں ہے تو میں مدینے مدینہ کا یتیم بن چکا ہوں جب یہ سنا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے چل تو میرے ساتھ چل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر اپنے گھر پر تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اس بچے کو نہلا دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو غسل دیا پھر اس کے بعد ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے دو ٹکڑے کر دیے اور ایک ٹکڑا تہبند کے طور پر اس بچے کو باندھ دیا اور ایک دوسرا ٹکڑا اس کے بدن کے اوپر لپیٹ دیا پھر اس کے اس کے سر کے اندر تیل لگایا گیا پھر اس کو کنگھی بھی کری گئی پھر اس کے بعد ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ تو آج مسجد کے اندر پیدل نہیں جا سکتا آج تو میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر مسجد کے اندر جائے گا چنانچہ وہ بچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر بیٹھ گیا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گزر ہوا کہ جس جگہ کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے جب بچوں نے دیکھا کہ یتیم بچہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنجوں کے اوپر بیٹھ کر جا رہا ہے تو ان بچوں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ کاش کہ آج ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو جاتا تو بہرحال عزیز دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے کندھے پر لے کر مسجد کی طرف تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کے بعد کے اوپر پہنچ بیٹھ گئے وہ بچہ زمین کے اوپر بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو زمین کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا آج تو میرے پاس بیٹھے گا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے قریب بٹھا لیا پھر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جو سب کسی یتیم کی کفالت کرے گا اور شفقت اور محبت کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے جتنے بال ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ان کی نامہ اعمال کے اندر لے کیا لکھ دے گا تو بہر عزیز دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی سے تو یتیموں نے بھی حصہ پایا پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے یہ تو بس عزیز دوستو یہ تو رحمت کا معاملہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر تھی کہ میں آپ کو اس کی ایک جھلک بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سلاۃ وسلام کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر غم کے آثار معلوم ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام وسلام سے سوال کیا کہ اے جبرائیل میں آپ کے چہرے کے اوپر اداسی دیکھ رہا ہوں میں آپ کے چہرے کے اوپر گمگینی دیکھ رہا ہوں آخر کیا وجہ ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت سے میں جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں اس کے بعد اس کے بعد سے میرے چہرے کے اوپر یہ گمگینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل جرا جہنم کے نظارے کو مجھے بھی بتاؤ جہنم کی کچھ باتیں مجھے بھی بتاؤ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اندر سات درجے بنائے ہیں اور جس سب سے نیچے درجے یعنی ساتویں درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر والے درجے یعنی چھٹے درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو ڈالیں گے پھر اس کے اوپر والے درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے پھر اس کے اوپر والے حصے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے پھر اوپر والے حصے پر یعنی تیسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے پھر اس کے اوپر والے حصے پر یعنی دوسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو ڈالیں گے یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام و سلام خاموش ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے یہ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے درجے کے اندر کس کو ڈالیں گے تو جبرائیل علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی پہلے درجے کے اندر آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ بہت ہی غمگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا شروع کر دی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہاں تین دن ایسے گزر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے اور سیدھے اپنے گزرے کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا کیفیت ہے کہ نماز کے لیے صرف تشریف تشریف لاتے ہیں اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور سیدھے گجرے کے اندر چلے جاتے ہیں جب تین دن گزر گئے تو حضرت حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہ گیا تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس تشریف لے گئے اور تین مرتبہ دستک دی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر آپ کے کمرے کے پاس آیا ہوا ہوں کافی دیر تک کھڑے رہے لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا تحقیقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اے عمر آپ جاؤ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز کو سن کر دروازے کو کھول دے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دستک دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی دیر تک کھڑے رہے پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے جب واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے سلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے کے اندر فرمایا ہے کہ سلمان جو میرے اہل بیت میں سے ہیں لہذا آپ جائیے ہو سکتا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دے چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر دستک دی لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا آخرکار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حضرت علی آپ جائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز سن لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھول دے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میں ایسا کوئی راستہ نکالوں کہ جس کی وجہ سے یہ دروازہ کھول دے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس تشریف نہیں لے گئے بلکہ اپنے گھر کے اوپر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ اے فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ تین دن سے کسی سے بات چیت نہیں کرتے اور سیدھے نماز پڑھنے کے بعد کمرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں آخر آپ معلوم کریں کہ آخر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کیا ہے چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر دستک دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کے دروازے کو کھول دیا اور اپنی بیٹی کو کمرے کے اندر بلا لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے ابا جان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے تین دن سے آپ بدیس کے اندر حاضر نہیں رہتے اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور آپ کمرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پوری بات بتائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وسلام نے آ کر مجھے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے گنہ گاروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو اے فاطمہ مجھے اپنی امت کے بارے کے اندر ڈر ہے مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ میری امت جہنم کے اندر چلی جائے گی اس لیے میں اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کر رہا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں یہ کہہ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر تشریف لے گئے اور سجدے کے اندر روتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے راضی ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جنت کے اندر نہ چلا جائے یہ بات فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر تشریف لائے دوستوں ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غم کی انتہا کتنی تھی اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت اپنی قبروں سے اٹھے گی تو میں ان کی شفاعت کروں گا اور شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اتنے سارے انسان جمع ہوں گے آپ اپنی امت کو کس طرح پہچان لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین میری امت کے جو وضو کے اعظم ہیں ان کو نورانی بنا لیں گے اور نورانی ہونے کی وجہ سے وہ سارے انسانوں کے اندر ممتاز معلوم ہوں گے لہذا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا اور میں ان کی شفاعت کروں گا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا حدیث دوستوں دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اس لیے کہ حدیث دوستوں نبی کریم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرما دی تو ہمارا ہم کامیاب ہوں گے ورنہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم چلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شب شفاعت ہمارے لیے حق میں قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین